بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا بھی ایک سوال ہے وہ بہت عمدہ تقریر کر رہے تھے الفاظ کی روانی انداز کی جولانی نے ان کی خطابت کو چار چاند لگا دیے تھے پورا مجمع نقش کا الحجر بنے بیٹھا غور و فکر سے یہ خطاب دل پذیر سن رہا تھا وہ کبھی خوش الہانی کے ساتھ قرآن مجید سناتے تو کبھی حدیث شریف کی خوشبو سے محفل کو معطر کر دیتے کبھی تقریر کا رخ موجودہ سیاست کی طرف مڑ جاتا تو کبھی قرون اولا کے تذکرے چڑھ جاتے اردو فارسی اشعار اور عجیب و غریب حکایات نے تقریر کو بہت دلچسپ بنا دیا تھا مقرر کا جوش عروج پر تھا وہ جذبات کے سمندر میں تلاتم برپا کر رہے تھے اور کسی نفیس موتی جیسے خوبصورت الفاظ کو فساحت کی لڑی میں پرو کر داد خطابت دے رہے تھے اس خطاب کو سننے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی مجمع تاحد نظر پھیلا ہوا تھا مگر مجال ہے کہ کوئی درمیان سے اٹھ جائے یا دائیں بائیں دیکھ سکے سب کی نظریں اسٹیج پر جمی ہوئی تھیں وہ مقرر کی ایک ایک بات کو بغور سن رہے تھے اور بھرپور اثر لے رہے تھے ہاں کبھی تکبیر کے بلند نعرے اور اسلام زندہ باد کے نعرے فضا کی سکوت کو توڑ دیتے اور مقرر کو کچھ آرام کا موقع مل جاتا جیسے ہی نعرے بند ہوتے خطیب کی آواز پھر گونجنا شروع ہو جاتی یہی سلسلہ جاری تھا ہر آدمی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ آج یہ تقریر ہوتی رہے اور اللہ پاک خطیب محترم کو ہمت عطا فرمائیں اچانک مقرر نے سکوت اختیار کیا ان کو خاموش دیکھ کر مجمع بے قرار ہونے لگا لیکن پھر خطیب صاحب کی بلند آواز نے سب کو متوجہ کر لیا اس سکوت میں نہ جانے انہوں نے کیا دعا پڑھ لی تھی کہ اب ان کی تقریر کی چاشنی میں اضافہ ہو گیا تھا اب وہ اسلام کی عظمت صداقت اور اس کے عالمگیر دین ہونے کے موضوع پر مغز تقریر کر رہے تھے اسی دوران انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں یہ الفاظ کہے محترم سامعین میں مکمل اعتماد اور یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہوں اور مجھے اس دعوے کی صداقت پر سورج کی روشنی سے بھی زیادہ یقین ہے وہ دعویٰ یہ ہے کہ مذہب اسلام ایک کامل دین ہے دنیا و آخرت کا کوئی بھی مسئلہ ہو ہمارے دین میں اس کا حل موجود ہے دنیا بدل سکتی ہے زمانے تبدیل ہو سکتے ہیں تہذیبیں کروٹ لے سکتی ہیں انسانوں کے مزاج اور طباع مختلف ہو سکتے ہیں مگر ہمارے دین میں ہر زمانے کے لیے ہر طبقے کے لیے ہر مزاج کے لیے ہر ضرورت کے لیے واضح ہدایات موجود ہیں عبادت ہو یا معاشرت معیشت ہو یا ثقافت ہر ایک کے متعلق ہمارے دین میں بغیر کسی ترمیم و تغیر کے احکامات موجود ہیں دنیا آسمان کے اوپر چلی جائے یا زمین کے نیچے ہمارے دین میں اس کے لیے رہنمائی ضرور ملے گی میرے اس دعوے میں اگر کسی کو کوئی شک ہو تو وہ تقریر کے بعد سوالات کی نشست میں ہر قسم کا سوال کر سکتا ہے رات کے دو پہر گزر چکے تھے مگر کسی چہرے پر نیند اور تھکاوٹ کے آثار نہیں تھے خطیب صاحب نے اپنی تقریر کو ختم کیا اور اعلان کیا کہ جو جانا چاہے جا سکتا ہے اب سوالات کی محفل ہوگی مگر کوئی نہیں اٹھا سب بیٹھے رہے خطیب صاحب کی اجازت ملتے ہی ایک شخص کھڑا ہوا اس نے سوال کیا کہ جناب دین اسلام میں شاید صحت مند انسانوں کے لیے احکامات ہوں مگر میرے لیے کیا حکم ہوگا مجھے تو ایک ایسا مرض لاحق ہے جس نے مجھے سب سے جدا کر رکھا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ مجھے نیکسیر کا مرض ہے میری ناک سے سارا دن خون نکلتا رہتا ہے یہ خون اتنے وقت بھی بند نہیں ہوتا کہ میں وضو کر کے فرد نماز ادا کر سکوں اب میں کیا کروں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس گندگی اور نجاست کے ساتھ نماز ادا کرنے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اس وجہ سے نماز سے محروم ہوں میرے متعلق شریعت میں کیا حکم ہے خطیب صاحب نے انتہائی پر اعتماد لہجے میں فرمایا کیوں نہیں آپ نے خام خواہ اتنا عرصہ نماز سے روگردانی کی آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیا کریں آپ کو اللہ پاک نے رخصت اور معافی دی ہے اس خون سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا اسی اسنا میں ایک دوسرا شخص کھڑا ہو گیا اس نے پوچھا کہ میری اہلیہ کو استحاظہ کا مرض ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں شرم کے مارے کسی سے پوچھ نہیں سکتا خطیب صاحب نے فرمایا کہ اس میں شرم کی کیا بات ہے دینی مسائل میں شرم کرنا بے شرمی کی بات ہے استحاظہ کے لیے ہماری شریعت میں مکمل تفاصیل موجود ہیں اس کے بعد خطیب صاحب نے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا سوالات کا سلسلہ جاری تھا عوام اس محفل سے بہت محظوظ ہو رہے تھے مقرر صاحب ہر مسئلے کا جواب اس طرح سے دیتے کہ ہر آدمی کی تشفی ہو جاتی لوگوں کا اطمینان مزید بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس بھرے مجمع میں ایک کونے سے ایک شخص کھڑا ہوا جو جسمانی طور پر بہت نحیف نظر آ رہا تھا اس کے خوبصورت چہرے پر مردنی اور اداسی چھائی ہوئی تھی لباس بھی کافی پھٹا ہوا تھا اس کی پراگندہ حالت کے باوجود یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شخص کافی پڑھا لکھا ہے اور کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے عمر اس کی پچیس تیس سال کے لگ بھگ ہوگی اس نے کھڑے ہو کر خطیب صاحب سے پوچھا کہ جناب کیا میرے مسئلے کا حل بھی آپ کے پاس موجود ہے اس کی لرزتی آواز نے پورے مجمع کے دل ہلا دیے خطیب صاحب نے بغور نوجوان کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے اور کہا نوجوان اپنے مسئلے کو بیان کرو ہمارا دین الحمدللہ ہر مشکل کا حل بتاتا ہے ہر مصیبت کا مداوع کرتا ہے ہر تکلیف سے چھٹکارا دلاتا ہے تم بے خوف اپنے مسئلے کو بیان کرو نوجوان نے ذرا سنبھل کر کہا جناب میں پہلے اپنا تعارف کرا دوں تاکہ میرا مسئلہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو میرا تعلق کشمیر کی حسین وادی سے ہے میں وہاں کے ایک دینی متمول گھرانے کا چشم و چراغ ہوں میرا مسئلہ میری ذات سے متعلق نہیں بلکہ آج یہ ایک اجتماعی مسئلے کا جواب لینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کیا مجھے آپ اجازت دیں گے کہ میں کچھ عرض کر سکوں خطیب صاحب نے پرمسرت لہجے میں کہا ضرور بھائی ضرور اب تو اور بھی آپ کا حق بڑھ گیا آپ ہمارے مہمان ہیں آپ ضرور اپنا مسئلہ بتائیں اب نوجوان کافی سنبھل چکا تھا مگر آنسو بدستور اس کی آنکھوں کی حدود پار کرنے کے لیے بے چین تھے اس نے بلند آواز میں کہنا شروع کیا جناب مولانا صاحب اور میرے مسلمان پاکستانی بھائیوں آپ میری ظاہری حالت دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا کہ میں کوئی بھکاری ہوں اور آپ سے بھیک مانگنے آیا ہوں میں اس وقت ایک اہم مسئلے کے سلسلے میں آپ کے معزز و فاضل خطیب صاحب سے اپنی اور آپ کی ذمہ داری پوچھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں میری بات کو غور سے سننا ممکن ہے یہ کل تمہیں دہرانی پڑیں میری گفتگو کو افسانہ مت سمجھنا میں حقیقت کی عکاسی کروں گا جناب عالم صاحب آپ کے اس دعوے نے کہ ہمارے دین میں ہر مسئلے کے لیے واضح ہدایات موجود ہیں مجھے اس بات پر ابھارا ہے کہ میں اپنا مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اس عام مسئلے کو ذکر کرنے سے قبل میں کچھ سوالات کرنا چاہوں گا امید ہے آپ ان سوالات کا جواب مرحمت فرمائیں گے جناب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جہاد کا لفظ آیا ہے اس کے کیا معنی ہیں خطیب محترم نے برجستہ جواب دیا جہاد جہد سے مشتق ہے اس کے معنی کوشش اور محنت کے آتے ہیں دین کے سلسلے میں جو بھی محنت کی جائے وہ جہاد ہے خواہ وہ کسی کو مسئلے بتانا ہو یا دین سکھانا ہو یا کسی عام موضوع پر تصنیف اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے تقریر یہ سب جہاد کہلاتے ہیں کشمیری نوجوان نے قدر بلند آواز سے کہا جناب والا میں جہاد کے لغوی معنی اور اس کا عمومی استعمال دریافت نہیں کر رہا بلکہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے متعلق پوچھ رہا ہوں وہ جہاد فی سبیل اللہ جس کو قرآن میں کتال سے تعبیر کیا گیا ہے میں اس جہاد کے متعلق پوچھ رہا ہوں جس کا کرنے والا عرف عام میں مجاہد کہلاتا ہے میرا سوال اس جہاد کے متعلق ہے جس کی آواز مدینہ کی گلیوں میں لگتی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صرف ایک ہی معنی یعنی قتال سمجھ کر اسلحہ اٹھا کر میدان کی طرف دوڑتے تھے میں اس جہاد کے متعلق معلومات چاہتا ہوں جس پر ابھارنے کا حکم حضور علیہ السلاۃ والسلام کو قرآن مجید میں دیا گیا ہے میرا مقصود وہ جہاد ہے جس کی فرضیت کی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں میرا مطلوب وہ جہاد ہے جس کے بعد شہادت کی موت اور مال غنیمت اور فتح کے تذکرے کیے جاتے ہیں میں اس جہاد کے متعلق سوال کر رہا ہوں جس کے لیے امام بخاری نے کتاب الجہاد کے عنوان سے دو سو اکتالیس ابواب باندھ کر سینکڑوں احادیث نقل فرمائی ہیں جس جہاد کے تذکرے کرتے ہوئے امام مسلم نے کتاب الجہاد کے عنوان سے سو ابواب باندھے ہیں امام ابو داود نے اپنی سنن میں اسی جہاد کے ذکر میں ایک سو چھہتر ابواب ذکر فرمائے ہیں امام ترمزی نے اسی جہاد کی فضیلت اور اہمیت اور آداب پر ایک سو پندرہ ابواب لکھے اسی جہاد کی اہمیت کو اجاگر فرمانے کے لیے امام نسائی نے نسائی شریف میں اٹھتالیس ابواب کے تحت احادیث ذکر فرمائیں اسی جہاد کے بیان میں امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں چھیالیس ابواب باندھ کر احادیث کو جمع کیا ان عظیم محدثین نے اپنی مقبول عام تصانیف میں جس کو جہاد سمجھا ہے اس میں اصل شہادت گھوڑے تیر اندازی جنگی چالیں جاسوسی اموال غنیمت کی تقسیم غازی کی فضیلت زخمی ہونے کی فضیلت تیر پھینکنے کی فضیلت کے تذکرے ہیں حالانکہ یہ ساری چیزیں نہ تقریروں میں ہوتی ہیں اور نہ تحریروں میں میں تو آپ سے اس جہاد کے متعلق پوچھ رہا ہوں جس سے اسلام کو عزمت ملتی ہے جس سے مومن اور منافق میں امتیاز ہوتا ہے جس سے کافروں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھتی ہے جس سے خلافت اسلامیہ کا قیام ہوتا ہے میں اس جہاد کے متعلق سوال کر رہا ہوں جس کی بدولت مظلوموں کو ظلم سے نجات ملتی ہے جس سے ہر فتنہ دب جاتا ہے میں اس جہاد کے متعلق پوچھ رہا ہوں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نکلتے تھے جس میں آسمان سے فرشتے اترتے تھے جس میں حورعین عین کا تذکرہ ہوتا تھا جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جماعتیں روانہ کرتے تھے میں تو اس جہاد کے بارے میں معلومات چاہتا ہوں جس میں آضر صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ستائیس مرتبہ نکلے اس کے لیے آپ نے پچپن مرتبہ اپنی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو روانہ فرمایا میں اس جہاد کے متعلق سوال کر رہا ہوں جس میں کوتاہی کرنے پر حضرت کعب بن مالک سے حضور علیہ صلاۃ وسلام نے ناراضی کا اظہار فرماتے ہوئے قطع تعلق کر لیا تھا میں اس جہاد کو پوچھ رہا ہوں جس میں چوکی داری ہوتی ہے جس میں گھوڑے بھاگتے ہیں اور رب راضی ہوتا ہے جس میں خون نکلتا ہے اور خوشبودار ہو جاتا ہے جس میں مومن اپنی جان و مال کے ذریعے اللہ پاک سے جنت خرید لیتا ہے کشمیری نوجوان روانی کے ساتھ بول رہا تھا ہر ایک شخص اس کی یہ پرمخ باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا کشمیری نوجوان کی آواز گونج رہی تھی جناب من میرا استفسار اس جہاد کے متعلق ہے جس کے چھوڑنے سے قومیں ذلیل ہو جاتی ہیں میں اس جہاد کے بارے میں معلومات چاہتا ہوں جو دین اور شاعر دین کا محافظ ہے یہ الفاظ کہہ کر کشمیری نوجوان رک گیا مجمع کی نظریں خطیب صاحب کے چہرے کی طرف تھیں جو خلاف عادت گردن جھکائے خاموش بیٹھے تھے ایسا لگتا تھا کہ ان پر سکتہ تاری ہو گیا ہے کافی دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے گردن اٹھائی اور فرمانے لگے نوجوان تمہاری بات درست ہے جہاد کے حقیقی معنی اللہ کے راستے میں لڑنے کے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے معنی ہمارے فقہ نے بھی یہی بیان کیے ہیں کہ کفار کو دعوت دی جائے ایمان کی اگر وہ اس دعوت کو نہ مانیں اور جزیہ بھی نہ دیں تو ان سے جنگ کی جائے یہ جہاد کا اقدامی درجہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی اصل معنی میں قتال ایک اہم عنصر ہے اور حقیقت میں مجاہد کہتے ہی اسے ہیں جو میدان میں نکل کر اسلام کی حفاظت کرے عزیز نوجوان یہ جہاد اسلام کا اہم فریضہ ہے اور اعمال میں سب سے افضل ہے اس راستے میں نکل کر مرنے والا شہید زندہ لوٹ آنے والا غازی کہلاتا ہے اور جہاد ہی اسلام کی عظمت اور سربلندی کا واحد راستہ ہے اور اصل جہاد وہی ہے جو اسلحہ کے ساتھ میدانوں میں نکل کر دشمن کی سرکوبی کے لیے ہو اس جہاد کے راستے میں اگر کسی کو غبار بھی لگ جائے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی عزیز نوجوان تمہاری یہ بات بھی درست ہے کہ محدثین نے جہاد کو اسی قتال معنی میں لے کر احادیث نقل کی ہیں قطی صاحب کی زبان سے یہ باتیں سن کر پورا مجمع حیرت اور استحجاب میں ڈوب گیا انہوں نے آج پہلی مرتبہ یہ سنا تھا کہ اسلام کے دشمن کا مقابلہ کرنا بھی ایک اہم فریضہ اور عبادت ہے کشمیری نوجوان جو قدر مطمئن نظر آ رہا تھا اس نے کہا خطیب صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے حقیقت پسندی کا ثبوت دیا اور جہاد فی سبیل اللہ کے وہی معنی بتلائے جو ہمارے اسلاف نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اور اپنے عمل سے بتلائے ہیں میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس جہاد کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ فرض ہے یا واجب مستحب ہے یا سنت کوئی اہم عمل ہے یا صرف مجبوری کا نام خطیب صاحب نے فرمایا جہاد کی دو قسمیں ہیں ایک اقدامی اور ایک دفاعی اقدامی جہاد یہ ہے کہ مسلمان کافروں کو ایمان کی دعوت دیں اگر وہ نہ مانیں تو ان سے جزیہ طلب کریں اور اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کریں تو پھر ان سے قتال کیا جائے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کافر اللہ کا باغی اسلام کا منکر اللہ کی زمین پر حکومت کرتا رہے جہاد کی یہ قسم فرض کفایہ ہے اگر ایک جماعت اس کو ادا کرے تو سب سے ساقط ہوگا اور دوسری قسم جہاد کی دفاعی جہاد ہے اگر کافر مسلمانوں کے کسی ملک پر حملہ کر دیں تو اس ملک کے مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اگر اس ملک کے مسلمان کافی نہ ہوں تو ان کے ساتھ والے ملک کے مسلمانوں پر اور اگر وہ بھی کافی نہ ہوں یا سستی کریں تو ان کے ساتھ والے مسلمانوں پر فرض عین ہو جائے گا اسی طرح پوری دنیا کے مسلمانوں پر فرض عین ہوتا چلا جائے گا فرض عین کا معنی یہ ہے کہ ہر آدمی پر فرض ہوگا کسی کے ادا کر لینے سے دوسرے پر سے ساقط نہیں ہوگا فرض عین کی صورت میں نہ والدین کی اجازت کی ضرورت ہے نہ کسی سے مشورہ لینے کی جہاد فرض عین اس وقت ہوگا جب کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کریں یا مسلمانوں کی کسی زمین پر قبضہ کریں یا مسلمانوں کو اسلام کی دعوت سے روکیں یا کچھ مسلمانوں کو قید کر لیں یا مسلمانوں اور کافروں کی صفیں آمنے سامنے آ جائیں ان تمام صورتوں میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اور فرض عین کا حکم یہ ہے کہ جو بھی اسے ترک کرے گا وہ فاسق ہوگا کشمیری نوجوان نے کہا جناب والا میرا ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا قتال فی سبیل اللہ صرف حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کے زمانے کے ساتھ مختص تھا یا یہ عمل قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ہے نیز اس کی بھی وضاحت فرما دیجئے کہ مجاہد کے ساتھ اللہ رب العزت کی نصرت اور طاقت ہمیشہ کے لیے ہے یا یہ بھی کسی زمانے میں تھی نیز قرآن مجید میں جو فرمایا گیا کہ اگر جہاد کے لیے نہ نکلے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا اور حدیث شریف میں یہ سمجھایا گیا کہ جب تم بزدل ہو جاؤ گے اور شہادت کی موت سے ڈرنے لگو گے اور دنیا میں رہنا اور دنیا کے عہدے اور عزت تمہیں محبوب ہو جائے گی تو اس وقت تمام قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور تمہیں نوچ نوچ کر کھائیں گی اور ایک حدیث شریف میں اس کی وضاحت ہے کہ جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو تم پر ذلت مسلط کر دی جائے گی تو یہ سارے احکام ہمیشہ کے لیے ہیں یا یہ بھی کسی زمانے کے لیے خاص تھے خطیب صاحب نے جواب دیا عزیز من جہاد فی سبیل اللہ اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ہے بلکہ اسلام کے تمام فرائض کی حفاظت جہاد ہی سے ہے جہاد کا یہ عظیم عمل قیامت تک کے لیے ہے اس لیے کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا دوسری ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہر وقت کتال میں مصروف رہے گی تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کتال کا مبارک عمل قیامت تک جاری رہے گا اور مجاہد کے ساتھ ہمیشہ اللہ پاک کی نصرت رہے گی مجاہد جب بھی میدان میں نکلے گا وہ اکیلا نہیں ہوگا اس کے ساتھ اللہ پاک کی طاقت ہوگی وہ کمزور ہوگا یا طاقتور وہ کثرت میں ہوگا یا قلت میں وہ مسلح ہوگا یا نہتہ اس کا مولا ہر حال میں اس کا مددگار ہوگا بشرطے کہ وہ اخلاص کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں نکلے عزیز من تم نے جو احادیث سنائی ہیں اور قرآن مجید سے جو وعیدیں سنائی ہیں وہ بھی حق اور سچ ہیں اور ان کا حکم بھی قیامت تک کے لیے ہے اسی لیے آج تک کسی مفسر محدث اور فقی نے یہ نہیں کہا اور لکھا کہ جہاد و قتال کی آیات منسوخ ہو چکی ہیں ہاں البتہ انگریزوں نے ایک نقلی جائلی نبی صرف اس لیے پالا کہ وہ بر صغیر کے مسلمانوں کو جذبہ جہاد سے عاری کر دے اور وہ یہ اعلان کرے کہ مسلمان تو امن پسند ہے اس کا جنگ و کتال سے کیا تعلق تاکہ انگریزوں کو اور دیگر استعماری طاقتوں کو مسلمانوں کو نگلنے کا بآسانی موقع مل جائے چنانچہ انگریز کے خود کاشتہ پودے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ اعلان کیا کہ جہاد منسوخ ہو چکا ہے خطیب محترم یہ علمی جواب دے کر خاموش ہو چکے تھے عوام کی معلومات میں انہوں نے مندرجہ ذیل امور کا اضافہ کر دیا تھا قتال اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے قتال کا عمل قیامت تک جاری رہے گا قتال کے چھوڑنے سے سوائے ذلت کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا قتال کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا بلکہ ایک ملعون جھوٹے نبی نے قتال کے منسوخ ہونے کا اعلان انگریز کی شہ پر کیا اب ایک مرتبہ پھر کشمیری نوجوان کی آواز فضا میں گونج رہی تھی جناب مجھے کچھ دن ہوئے ہیں میں کشمیر سے آیا ہوں شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ کشمیر کی جنت نظیر وادی مسلمانوں کا وطن ہے بہت بڑے عرصے سے یہاں پر مسلمان آباد ہیں مگر آج مسلمانوں کے اس خوبصورت وطن میں آگ جل رہی ہے وہاں کے عوام کو صرف مسلمان ہونے کے جرم کی پاداش میں مٹایا جا رہا ہے پوری وادی میں خو ہندو بھیڑیے دندناتے پھر رہے ہیں اسکولوں کو نظر آتش کر کے ہمارے معصوم بچوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے مساجد اور مدارس کی پامالی کی داستان اس سے زیادہ دردناک ہے جناب والا وادی کشمیر میں اسلام سب سے بڑا جرم اور مسلمان سب سے بڑا مجرم بن چکا ہے کشمیر کی مسلمان بہنیں جو آپ کی بھی بہنیں ہیں بیوہ ہو رہی ہیں معصوم بچے یتیم ہو رہے ہیں جناب والا کشمیر کی حسین دھرتی پر یہ ظلم بھی ہوا جس سے آسمان کانپ اٹھا امت مسلمہ کی باعثمت بیٹیوں کو بے آبرو کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا لیکن اس لرزہ خیز صورت حال کے باوجود ہم نے اسلام اور عظمت اسلام کی خاطر ہر قربانی دینے کا عزم کر لیا ہے مرد تو مرد عورتیں بھی میدان میں نکل کر دشمن کا مقابلہ کر رہی ہیں ہم صرف اسلام اور قرآن کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں مگر دشمن بہت مضبوط ہے وہ جدید اسلحہ سے لیس ظلم اور انتقام کی آگ میں بھرا ہوا ہے وہ کشمیر کی وادی کو اسلام اور مسلمانوں سے خالی کرنے کا عزم لے کر اترا ہے اس کے پاس مسلح فوج بمبار طیارے اور طاقتور ٹینک ہیں مگر ہم کمزور نہتے نہ تجربہ کار صرف اللہ کے بھروسے پر میدان میں آ چکے ہیں کاش ہمیں یہ بتلایا جاتا کہ جہاد اور اس کی تیاری کا حکم بھی قرآن مجید میں موجود ہے تاکہ ہم اس ناگہانی مصیبت کا منہ توڑ جواب دے سکتے مگر افسوس ہے کہ مسجد کے ممبر و محراب سے ہمیں ہر بات بتلائی گئی ہمیں وضو سے لے کر حج زکوٰۃ تک کے مسائل اور فضائل سنائے گئے ہمیں بزرگوں کے ادب اور بچوں پر شفقت کے شرعی احکامات بتلائے گئے مگر ہمیں یہ نہیں سمجھایا گیا کہ اپنے دشمن سے نمٹنے کے لیے اسلام کے پاس کیا ہے ہم سے اسلام کی تاریخ کو اوجھل رکھا گیا ہمارے دلوں میں سستی اور بزدری کے خلاف نفرت کے جذبات نہیں ابھارے گئے ہمیں تو اب جا کر یہ معلوم ہوا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قتال پر ابھارا کرتے تھے اس کی ترغیب دیتے تھے خود بھی نکلتے تھے چنانچہ اس زمانے کے لوگوں نے عزت و عظمت حاصل کی چین سکون عفت عظمت کی زندگی گزاری مگر ہمیں نہ تو اس کا عملی نقشہ دکھایا گیا اور نہ قرآن و حدیث کا یہ حکم سنایا گیا معلوم نہیں حضور علیہ السلام کے و کہاں تھے چنانچہ آج وہ وقت بھی آ چکا ہے جب ہمارا دشمن ایک جائز حق مانگنے پر ہم پر مظالم ڈھا رہا ہے ہماری عورتوں کی عزتیں ہمارے سامنے لوٹی جا رہی ہیں جناب خطیب صاحب شاید آپ یقین نہ فرمائیں مگر کشمیر میں ایک بھائی کے سامنے اس کی بہن کو برہنہ کیا جاتا ہے بیٹے کے سامنے ماں اور خاون کے سامنے اس کی بیوی کو بے آبرو کیا جا رہا ہے خطیب صاحب کاش ہمیں بتلایا جاتا کہ اسلحہ چلانا اور اسے سیکھنا یہ بھی ہمارے دین کا ایک اہم جزو ہے مگر معلوم نہیں کیوں ہم سے ان احکامات کو مخفی رکھا گیا جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں لیکن بغیر کسی ٹریننگ کے اور بغیر کسی اسلحہ کے ہم نے اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جہاد کے مبارک عمل کو شروع کر دیا ہے اس لیے کہ ہمیں یقین تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ہم مذہب اس دنیا میں ایک ارب سے زائد ہیں پھر ہم اس دین کے نام لیوا ہیں جس کا ماننے والا محمد بن قاسم ایک بچی کی پکار پر حجاز سے دیبل پہنچ گیا تھا جس دین کے ماننے والے طارق بن زیاد نے ایک عیسائی لڑکی کو انصاف دلانے کے لیے اندلس کے ساحل پر تاریخی جنگ لڑی تھی جس دین کے پیروکار محمود غزنوی اور احمد شاہ آبدالی افغانستان سے فوجیں لے کر ہندوستان میں اترے اور انہوں نے تاریخ کا رخ پلٹ دیا ہمیں یقین تھا کہ جب ہماری ماؤں بہنوں کی آہو پکار کشمیر کی وادیوں سے بلند ہوگی تو پاکستان کا مسلمان بے چین ہو جائے گا وہ ان دل خراش چیخوں کو سن کر بے چین ہو جائے گا جو چیخیں جلتے ہوئے مسلمان بچوں نے بلند کی تھیں جناب خطیب صاحب ہماری مائیں اپنی مایوس بچیوں کو یہ کہہ کر دلاسا دیتی ہیں کہ بے فکر رہو ظلم کی اندھیری رات ڈھلنے والی ہے ان قریب امت کا کوئی عالم حضور علیہ السلام کا وارث کوئی ایماندار نوجوان صلاح الدین ایوبی بن کر آئے گا اور تمہیں عزت و عفت کی زندگی دے گا جناب والا میں پاکستان میں یہی پیغام لے کر آیا ہوں میں نے یہاں آ کر ایک ایک کی منت کی خون مسلم کی دعائی دی خدا کا واسطہ دیا خطرناک مستقبل سے خبردار کیا مگر کسی کے کان پر جوں تک نہ رہی کسی نے میری بات تک نہ سنی کسی نے سن کر چند آنسو بہا لیے کسی نے صرف لفظی مذمت پر اکتفا کیا کسی نے اخباری بیان بازی اور احتجاجی جلوس و جلسوں سے ہمارے دکھوں پر ماتم کیا اور مطمئن بیٹھ گیا مگر کشمیر کی مسلمان ماؤں اور بہنوں کو کشمیر کی اجڑی ہوئی مساجد اور جلائے گئے قرآن کو کشمیر کے مظلوم اور یتیم پھول جیسے معصوم بچوں اور بچیوں کو نہ آنسوں کی ضرورت ہے نہ باتوں کی انہیں نہ جلسوں سے فائدہ پہنچے گا نہ انہیں جلوسوں سے آزادی ملے گی جناب مولانا صاحب ہمارے دین میں ایسے وقت کے لیے کیا احکامات ہیں کیا ہم کشمیر ہندوؤں کے حوالے کر دیں کیا ہم اکیلے اس آگ میں جلتے رہیں کیا ہم خود کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں ایسے وقت میں اسلام کیا حکم دیتا ہے ایسے وقت میں ہمارے لیے اور دیگر مسلمانوں کے لیے آپ کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کیا حکم ہے کشمیری نوجوان بات مکمل کر چکا تھا ہر آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے ہر دل غمگین تھا کہیں کہیں سے ہچکیاں لے کر رونے کی آوازیں آ رہی تھیں لوگ منتظر تھے کہ ہر سوال کا ترکی با ترکی جواب دینے والے خطیب صاحب کیا جواب دیتے ہیں مگر سب حیران تھے خطیب صاحب خاموش تھے ان کا چہرہ ان کے اندرونی کرب کی عکاسی کر رہا تھا ان کے آنسو رخسار سے بہہ کر داڑھی کو تر کر رہے تھے ان کی خاموشی دیکھ کر کشمیری نوجوان ایک مرتبہ پھر گرجا اب اس کی آواز رندھائی ہوئی تھی وہ کہہ رہا تھا جناب خطیب صاحب اگر کشمیر کی وادی سے اسلام کو مٹا دیا گیا تو پھر یہی مظالم اس پاک سرزمین پر دہرائے جائیں گے ہندو کے عزائم صرف کشمیر تک محدود نہیں بلکہ وہ پاکستان کو اپنا اٹوٹ انگ سمجھتا ہے جناب عالم صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک کامل دین ہے لیکن یہ تو بتلائیے کہ اس کامل دین نے اپنے اور اپنے پیروکاروں کے تحفظ کے لیے کیا ہدایات جاری فرمائی ہیں خطیب صاحب نے دھیمی آواز میں جواب دینا شروع کیا عزیز من تم نے آج صرف مسئلہ دریافت نہیں کیا بلکہ میرے ضمیر کو جگایا ہے تم نے آج ہماری غیرت ایمانی کو زندہ کر دیا ہے بے شک اسلام اس وقت جہاد اور صرف جہاد کا حکم دیتا ہے آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی ذلت کی وجہ ترک جہاد ہے مگر بزدلی تن آسانی اور موت کے خوف نے ہمیں اس اہم فریضے سے غافل کیا ہوا ہے اے غیرت مند نوجوان اصلی بات یہ ہے کہ خود ہم پر وہ حالات نہیں آئے جن کی آگ میں تم جل رہے ہو ہم آرام سکون عیش کی زندگی میں ہیں اس لیے ہم جہاد کے حقیقی معنی سے بہت دور ہیں کبھی کبھی اس کا شعور بھی ابھرتا ہے کہ خدا کا دین ذلت میں ہے قرآن کا دستور انگریز کے دستور کے نیچے ہے مگر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہماری عزت تو کچھ نہ کچھ بنی ہوئی ہے عزیز نوجوان جہاد کے حقیقی معنی صرف وہی مسلمان سمجھتے ہیں جن پر ایسے حالات آ چکے ہیں ہم تو دور کے تماشبین ہیں قلم سے لکھنا اور زبان سے کہنا واقعی آسان ہے مگر جس کے سامنے اس کی بیٹی کو ننگا کیا گیا ہو اس سے پوچھا جائے کہ جہاد کا شرعی حکم کیا ہے یقیناً وہ صحیح بتائے گا ہماری آنکھیں اگرچہ بند نہیں ہیں مگر حالات نے ان پر پردہ ڈال دیا ہے عزیز من میں اس کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ علم اور علماء کی عزت اور اسلام کی حقیقی عظمت کا واحد راستہ جہاد ہے اس لیے جب تک ہم جہاد نہیں کریں گے اسلام اور دین کا دشمن کھلے بندوں لوگوں کو گمراہ کرے گا انہیں علم علماء اور دین سے متنفر کرے گا اور میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ جہاد پر ابھارنا اور اپنے عمل سے اس کی دعوت دینا ہمارا فریضہ تھا مگر ہم نے اس سے پہلو تہی کی ہے لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب بخارا اور سمرقند میں کفار ظلم و ستم کر رہے تھے تو اس وقت افغانستان کے علماء فرض عین فرض کفایہ شرعی جہاد شرعی شرائط وغیرہ کی بحثوں میں پڑے رہے پھر جب ان پر کفار نے حملہ کیا تو انہیں سمجھ آیا کہ جہاد کیا ہے لیکن انہوں نے بر وقت اس کا فتویٰ دیا اور اپنی خدا داد فطری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے اب اس وقت ہم بھی وہی باتیں کر رہے ہیں نوجوان دعا کرو اللہ پاک ہمیں حالات کے آنے سے قبل یہ مسئلہ سمجھا دے نوجوان اللہ تمہیں جزائے خیر دے تم نے اس راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے جس میں عزت عظمت اور آزادی ملتی ہے اللہ کی محبت اور حضور علیہ السلام کا عشق نصیب ہوتا ہے بے شک ہمارے نبی نبی الملاحم جنگوں والے نبی اور نبی السیف تلوار والے نبی تھے بے شک ہمارے نبی خود زیرہ اور تلوار پہن کر میدانوں میں نکلے اور صحابہ کو نکالا اب ہم بھی اس طریقے کو زندہ کریں گے اور کشمیر کی ماؤں اور بہنوں کی حفاظت کے لیے پہنچیں گے